حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مدینے میں ایک آدمی فوت ہو گیا اس کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کاش وہ اپنے مقام پیدائش کے سوا کسی اور مقام پر فوت ہوتا حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ یہ تمنا کیوں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے مقام پیدائش سے مقام وفات تک پیمائش کر کے اس کے برابر جگہ جنت میں دی جاتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1614